کھجور کی تازہ شاخ منگوائی اور تخفیف کی جائے گی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے منصور نے آمش کی مخالفت کی ہے کہ اس نے یہ روایت مجاہد با واسطہ ابن عباس بیان کی ہے یعنی مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں تاؤس کا واسطہ ذکر نہیں کیا سنن نسائی حدیث نمبر اکتیس